تشہد کا استغفار حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کے آخر میں تشہد اور سلام کے درمیان یہ دعا پڑھتے تھے اللہ مغفلی قدمت قدم تو وما اخر وما مَ وما تو اسرف تو اعلم بہی منی انت المقدم المؤخر لا الہ الا انت ترجمہ یا اللہ میرے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما اور میرے چھپے اور کھلے گناہوں کو معاف فرما اور میرے حد سے تجاوز کرنے کو معاف فرما اور میرے ان گناہوں کو بھی معاف فرما جن کا آپ کو مجھ سے زیادہ علم ہے آپ ہی آگے کرنے والے اور آپ ہی پیچھے کرنے والے آپ کے سوا کوئی معبود نہیں عن علی جبنِ ابی طالب رضی اللہ عنہ فی حدیث طویل له ثم يكون من آخر ما يقول صلى الله عليه وسلم بين تشهد والتسليم اللهم اغفر لي ما قدمته إلى آخره